حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے اسے آگ نہیں لگے گی حتیٰ کہ دوہا ہوا دودھ دوبارہ پستان میں چلا جائے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان کے نتنوں میں اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرتے ہوئے زمین سے اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں جمع ہو جائیں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو نو